بسم اللہ الرحمن الرحیم باب یزدہم احادیث طیبہ ایک بہت قیمتی اور پرکیف باب اسے محبت اور توجہ سے ضرور پڑھیے اس مبارک باب کو پڑھنے سے آپ حج اور بیت اللہ کے بہت قریب ہو جائیں گے انشاءاللہ حج اور عمرہ کی فضیلت اور ترغیب پر مشتمل چالیس احادیث مبارکہ کا معطر مجموعہ نمبر ایک افضل عن عمر بن عباسۃ رضی اللہ عنہ قال قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل اسلام قال ان يسلم قلبك لله عز وجل وان يسلم المسلمون من لسانك ويدك قال فأي الإسلام أفضل قال الإيمان قال وما الإيمان قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت و قال فأي الإيمان أفضل قال الهجرة قال فما الهجرة قال تهجر السوء قال فأي الهجرة أفضل قال الجهاد قال وما الجهاد قال أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم قال فأي الجهاد أفضل قال من عقر جواده وأهريق دمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عملاني هما أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما حجة مبرورة أو عمرة حضرت عمر بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام یہ ہے کہ تیرا دل اللہ تعالیٰ کا و فرم بردار ہو جائے اور مسلمان تیری زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں اس شخص نے پوچھا سب سے افضل اسلام کون سا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان اس نے کہا ایمان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر یقین رکھے اس شخص نے عرض کیا سب سے افضل ایمان کون سا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہجرت اس نے پوچھا ہجرت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہجرت یہ ہے کہ تو برائی کو چھوڑ دے اس نے پوچھا سب سے افضل ہجرت کون سی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاد اس نے کہا جہاد کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاد یہ ہے کہ تم مقابلے کے وقت کافروں سے لڑو اس نے پوچھا سب سے افضل جہاد کون سا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے افضل جہاد اس شخص کا ہے جس کی سواری بھی جنگ میں کام آ جائے اور خود اس کا بھی خون بہا دیا جائے یعنی وہ اپنی سواری سمیت شہید ہو جائے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر دو اعمال اور ہیں جو دیگر اعمال میں سب سے افضل ہیں ہاں مگر جو کوئی ان جیسا عمل کرے اور وہ عمل یہ ہیں نمبر ایک حج مبرور نمبر دو یا عمرہ